سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کو روشن کر کے پڑھو کیونکہ یہ اجر کو زیادہ کرنے والا ہے حدیث نمبر گیارہ سو تراسی مسند احمد